ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اور سلحی وسلم والا تی كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما تم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم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 بات کی مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے امتحان سے بچائے ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے تو امتحان کیا دیں گے یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے اور پھر خدا بند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں نبی کا قدم لگانے نہیں دیتے نبی پھسل گیا تو خدا بند کریم کو الزام آتا ہے کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے اس بنا پر انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں مختلف امتحان آئے خلیل نے سارے امتحانوں کے پرسوں کو صحیح حل کر کے دکھایا اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی نبی کا مقام نرالا اور ورا الورا ہوتا ہے بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے کمال کر دیا بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو گریز نہیں عشق کی بات ہے جن لوگوں کو کریم بند ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی وطن میں ہوئی چکھا میں ہوئی فلسطین میں ہوئی مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں کر اللہ پاک نے امتحان کیا تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلاط وسلام اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے ہوشیار ہوئے بچے کی عمر جب تقریباً آٹھ سال کی ہے ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے محبوب ہوتا ہے خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی پھر محبوبیت لوٹ کے آئی اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے عرض کیا میرے پرور فکار یہ میرا قلم تو صرف تیرے لیے فرمایا نہیں نہیں اسماعیل علیہ السلام تم جو بھی پیار کرتے ہو نا کا مہینہ ہے یہی مہینہ ساتویں تاریخ کو خواب دیکھا ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو سو اونٹ جمع کر دیے صبح اٹھ کر سو اونٹ جمع کیے آٹھویں رات کو پھر خواب دیکھا میری راہ میں تو صدقہ کرو پھر سو اونٹ جمع کیے اور وہ ردا میں تقسیم کر دیے ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا ویسے پھر گھر کر ہم کو مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے بچہ بیمار ہے پریشانی ہے کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی کار صرف اللہ کی اور کوئی نہیں زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر سو اونٹ جیون کر رہا ہے دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی سو اونٹ قربان کر دیے لمبی رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو سب سے زیادہ جو شہ مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے صبح ہوئی اگر آگرہ سے فرمایا تو الاد ہو تیاری کر دو بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا اگر آگرہ نے تیاری کر دی نئے کپڑے پہنائے غسل کرایا تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا چکے سے چوری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلاط السلام نے شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کل کل ان سلاح و نسوچی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو فرما دو سمجھا دو لوگوں کو بتا دو آگاہ کر دو ان صلاح و وہ میری نماز بھی میری قربانی بھی چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی باقی اللہ میاں کے لیے نہیں فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی اور حضور الخلاق اسلام کو حکم ہوتا ہے اور کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم میں لوگ پڑھ کے قیامت تک خبردار ہو کے جائیں اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن آ رہے میرے بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے مزار والوں کے لیے کیا کریں گے قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے فرمایا لا شریک کلا اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تعلیم دیتا ہوں میں تلقین کرتا ہوں میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں لا شریک اللہ اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں دیوالی کا امیر تو بنا اول مسلم اور دنیا میں رہنے والا مجھے خدا بند کریم نے حکم دیا ہے مجھے امر ملا ہے تو سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے اس وقت اس جہان میں ساری دنیا بردستہ ہو گئی اور بیداری کا عمر تو المسلم آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا قربانی اللہ کے لیے کرنی نماز اللہ کے لیے کرنی زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے فرمایا میرے دادا خلیل نے خدا مند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا لمبی رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو وہ چیز لا رہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو پیاری ہو صبح اٹھ ہو ہوئے تیاری کر لی سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی اور بات کوئی نہیں اہلیہ کو نہیں بتایا عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے گھبرا نہ جائے اسی کو پھر کہتا اٹھا اٹھا مرسل مرسل اسی عالم میں رسی اور قبر کر کر تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر رسی اور سوری تیار کر رکھی ہے خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں چلائے لے کر سے ہاتھ پھیر کر اگر کے آگرہ علیہ السلام تو سلام رخ رہی ہیں وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے شیطان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا شیطان آیا حضرت آگرہ کے پاس آیا بزرگوں والی شکل بنا کے آیا شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے زلزل جلدی دھکا کھاتے ہیں لے کر اتنا بڑا کوتا لے کر حضرت آگرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کا ہے علیہ السلام وسلام فرمانے لگی لگی سل کے ساتھ گئے کہاں لے گئے یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست کو ملانے لے کے چلا ہوں کہنے لگا ملانے لے کے اور کرنے گئے آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو زبا کیا ہے کون اتنا سکی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ سری چلا دے شیطان بھی سب بولنے پر مجبور ہو گیا کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے مگر یہ مسلمان موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا آدھی نہیں شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں یقاتلون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ دھوکا نہیں کھا سکتا ہے والدہ کے سبور ہے فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکا دے دیا جاتا ہے خدا بند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں لا گر کا نہ کفرو کل بلا شیطان کہنے لگا حاضرہ خلیل مجبور ہے کائے کی مجبوری آ گئی وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے خدا بندی کریم نے قربانی مانگی خلیل سوری اور رسی ساتھ لے کے گئے آگرہ رونے لگی اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو سدا کرنا تھا تو مجھے اور سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے رب اکبر کی قسم جب اللہ کا نام لے کر میرے لفظ کی گھر کے گلے سے آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی او میرے خلیل آپ قربانی کرتے بچے کو سبا کرتے کم سے کم پاس کھڑی ہو کر گولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے جب جھوٹ ہوں میں جھکاتی ہوں اور یہ تو ایک اسماعیل ہے میرے ہزاروں اسماعیل جل جلال قربانی مانگے او مالک کائنات تیری تیرے جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری انوہیت کی قسم میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں میں عورت ہوں لیکن اے میرے پرور میرا یقین بڑا جواب ہے میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاضر ہے تیری مرضی یہ اولاد میری نہیں تیری ہے میرے پاس تو یہ امانت ہے جب چاہے تو لے لے میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں یہ ہے تیری عطا کردہ شیطان کہنے لگا آجرا بھی روپئے دھونا شروع کر دے پیچھے چلی جا راستہ میں بتا دوں گا جا کے چھڑا لے تیرا لگتے جگر ہے تیرا نور نظر ہے کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا جمیل ہے شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے اس کو سوا کرنا کوئی عقل مندی نہیں فرمانے لگی بس کر لائی لائن اپنی کام بھی میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی میری قربانی مانگے میں زبا ہونے کو تیار ہوں بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں بڑی کوشش کی شیطان نے برگلانے کی اور بڑے نقصات ہے ان ایک ایک چیز میں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت حاضرہ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 دھوکا ہے لیکن جب پنڈا بڑھتا تھا نا میں جاؤں گی فلاں گئی ہے فلاں بھی گئی ہے فلاں فلا اچھے اچھے حاجی اچھے اچھے نمازی اچھے اچھے اناموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے اس جائے آدمی چل پڑتا ہے اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی اس کا بیٹا ہے اس کا نور نظر ہے اس کا لفظ جگر ہے یہ آنسو آئے گی ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیب جائے گا تو بات بنے گی اگر تو آگرہ کو پھسلانے کی کوشش کی امام المبیا تبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو رد کیا شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے اگر تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی عورت ہے ہر سر کانپ رہی ہے تقریباً ستر سال عمر ہے ستر سال بچے والوں کو شرم نہ آئی ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں کس مائی پر ظلم کھا رہے ہیں پکڑ کے لائے نبی کا کلمہ پڑتی ہے اجلے کا پڑتی نہیں خون کے خطرے خطرے میں بتا رکھا ہے میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں میرے دل میں وہی بستے ہیں میرے قلب و فکر میں وہی بستے ہیں کسی خیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے اگر تو سنی اللہ تعالیٰ پیاروں میں رکھ سے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا سامنے ابو جہل پہلے لگا سمیا بابا جا اپنے بڑھے پہ ترس طرف تھا میں تجھے چھوڑ دوں گا کہنے لگی کیوں کیا میرا قصور کیا میری خطا بتاؤ میرا جرم بتاؤ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے تو زبان سے کہتی ہے لا الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ تھوڑا جرم نہیں کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں زمین ہے مکین ہے مقام میں آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں سمندروں میں عرصے عظیم پہ ہر آدمی کے قلبوں کی گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں کیسی ہو نا ہاں کیسی ہو کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے کبھی سے مر گئے دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو میں تو کیا دیتے ہیں مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا میں مجبور نہیں کافروں کی حکومت ہے کافروں کا شہر ہے کافروں کی برادری ہے سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے ایک ستر سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے سکا دیا جاتا ہے اس کھڑی ہوتی ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں ابو ساحد کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا دادا تو تمہیں کہنے لگی آپ کمی چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے تو مجھ سے یہ امید نہ رکھے میری کمزوری کو نہ دیکھ میرے بوڑھے پی کو نہ دیکھ میری ضعیفی تھی اللہ قوانے کو نہ دیکھ بلکہ میرے ایمان کو دیکھ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں رب دے جلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا کوئی فرق سمیا کے تیر کر ٹکڑے تو کر دیے مگر حضرت سمیا نے ایمان کا پودا نہ کیا ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے اثار ہمدردی اور قربانی کا سبق انوج درخت دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرعید حضرت آگرہ کے یہاں کو شیطان اپنا کبو لے کر واپس ہوا تو یہاں تو کوئی بات نہ بنی پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے یہ بچہ ہے اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی لگا بیٹا کہاں چلے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں لگا سیدھا کریں گے لگا بد بخت آج تک کسی بات میں اپنے بچے کو کبھی سیدا کیا کیا تو نہیں پھر مجبور ہوا یہ مجبور ہے اللہ پاک کا حکم ہے اللہ کا امر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام نے بھی یہی جواب دیا کمیل دفاع ہوگا اسے شیطان ہے مجھے برگلا میں آیا مجھے پھسلانے کے لیے آیا مجھے بہکانے کے لیے آیا کام میرا مقدر اللہ کا نام میرے گلے پہ چھری چلے میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں میرا مقدر کہاں پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے سیوا کیا جائے وہاں سے بھی اپنا منہ لے کر کے واپس ہوا اگر آگرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری اگر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری وہاں سے قید ہو گیا پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا کل ہوش کرو وہ حصے کی اولاد ہے کا بیٹا ہے کتنا خوبصورت نوری نظر ہے کتنا حسین لگتے کی ہے اور قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نیچرا کرتے ہے یہ کوئی دینداری نہیں یہ تو بہت برا عمل ہے خواب کی بات ہے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یوں ہی اپنی بچی کو جا کر بیٹھو گے شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے دیکھو عظیم کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نور نبوت ہوگی وہ کتنا حسین ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے بھی کنکریا ماری شیطان میں جو بہکا میں آیا ہے میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے کنکریاں کے ماری وہاں سے بھی یاد ہو گیا بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ کے شانہ کو راضی کر کے چنا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام ایک پہاڑی پہ پہنچے منا میں تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے جو خدا بند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح ان کی کیا فراست ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل خدا پاک کا ارشاد سمجھا یا بلیا فلم اکبروں کا سنگ لادا سرا اور میری بیٹے میں سلام مانگتا ہوں ایسے سے میں تھوڑا طلب کرتا ہوں تیری سلام لیتا ہوں تیری اس میں کیا رضا ہے ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں اللہ کا امر ہے اللہ کا فیصلہ ہے خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے میں اللہ کے نام پر تجھے جمع کر رہا ہوں اس لیے مدنی اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ قربانی یا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کھلاتے ہیں زیادہ خواب ہے کم سے پاس کھڑے ہو کر پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر الہی میں اس کا دل کما کے قربانی دوں یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی قبول فرما سب اللہ پاک کی طرف سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی مشورہ طلب فرمایا بیٹا کون کا کم تھا پیغمبر کی اولاد ہے پیغمبر ہے اور وہ نبی جس کی نقل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اطاع وسلم تشریف لا رہے ہیں جس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے تعریف کی جا رہی ہے قربانی سر قربانی قربانی سر قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے مشورہ مانگا سر دو بیٹا کا یا تو اور میرے رقد جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے جو عمر ملا ہے جو فیصلہ ملا ہے جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کیا گزرے آپ رہی میری بات ستجدني إن شاء الله من الصابرين كما أمر الضجعل مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا میں دوڑ جاؤں گا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا کی ان شاء اللہ اگر آپ عربی جانتے ہیں خدا قسم جدھر پھٹ جاتا ہے اللہ پھٹ جاتے اس سننے سے اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اللہ کے ہونے والا پیغمبر ہے خلیل کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام ہے پھر سب کا جی اللہ نمسکار مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں میرا پرور میرا قدم تھام کے رکھے گا ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں ذبح ہونا میرے اختیار نہیں ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں ان شاء اللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا نبی کا ہاتھ اللہ کے جتنا قریب ہے اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا مجھے آپ سمر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی اور ہوتا ایسا موقع آ جاتا بغام کیا سمجھ رہے ہیں آپ میں آپ کو اولاد نہیں ہوں اس سے آپ کو ہی ایسی چلو رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں رگم گرانا کلام ہے جب کا کلام الگ ہوتا ہے اگر محسوس اللہ خواب اے میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے واقع ہوگی سبحان اللہ پیغمبر کی جراثت کو دیکھو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری دو تین تجویزیں ہیں میرے دو تین پروگرام ہیں اگر پسند آئے تو قبول کر لیجیے اور وہ یہ ہے میں کے جگر ہوں میں نور نظر ہوں آپ میرے فکر ہے میں دیکھتا ہوں آپ آپ ہے میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی بہت بڑی سرلاتی ہوئی محبت ہے آپ مجھے جب جدا کریں گے میری صورت بگڑے گی کتنی شفقت جوش میں نے آ جائے کہیں آپ میں نہ چھوڑ دے اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے سلام اکلولی جدید میرے ابا مجھے اونٹا نکال لینا سیدھا نہ ہو تاکہ آج میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب جنا کٹے گا میری گزرتی سورت آؤ نہ دیکھ سکے بے درے آپ پوری چلاتے بہت اچھا بیٹے ہی کروں گا فرمایا اور کھلو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری سورت نہ دیکھ سکو اور میرا تعلق پوری چلا سکو بہت اچھا بیٹے اور تیسری بات کہ اسرائیل علیہ السلام نے حد کر دی لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے فرمانے لگے میرے ابا میرے ہاتھ میں رسی بال دینا اللہ کے نام سے زبا ہو تیرا تک کوئی حرکت نہ کر سکوں میرے ہاتھ پاؤں نہ آئے اڑ جائے اثر بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ سے لگ نہ طرف سے ہوئے کہیں آپ کی بڑھ بھی مجھے مار نہ ڈالے وہ صبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بتاتا ہے ہم باپ کے گھر سے جسے مارتے ہیں مجھے آپ کون جانے چاہے اپنی آنکھوں کی بسٹی مانگے اور میرے ہاتھ کو بین بھی دیے گا میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے اللہ کے نام پہ صبح ہونے لگا مان لی گئی بات ٹھیک ہے یہ تینوں تجویز دیکھا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں تیاری ہوئی تیار ہے دونوں اس لیے کہتا ہوں تیار ہر طرح کی دونوں بات اور بیٹا اب ہر طرح تیار دونوں بات اور بیٹا پوری اس نے سنبھالی کوئی جھٹ قدموں میں آنے کا اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے لے گئے وہ بہت نہیں پھرے ادھر انہوں نے چھری تیار کی ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ زما ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام ابدا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے کوئی ایسی بات نہیں ابا کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ کیا بنے گی اب میرا بیٹا جدھر ہو جائے گا لگتے جدھر ہو جائے گا کسی بیٹا کہہ کے بلاؤں گا مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا یہ تمام چیزیں رخصت ہے کسی قسم کی پریشانی نہیں نہ بیٹی کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے جو اللہ خوش ہے اللہ راضی ہو جائے بالکل بے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے اور گھٹنا سینے ناپ پر رکھا چوری پتھر پہ رگڑی ہاتھ پر رکھا سینے پہ گھٹنا رکھ لیا گلے سے ہاتھ رکھ لیا آسمانوں میں مٹ کی اے سرور رام پھیلیا ذاتی یہ کیا کرنے والا ہے یہ کیا ہونے لگا ہے ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا آج تک نہیں دیکھا تیری راہ میں تیرے نام سے آج کے بعد لگتے جگہ جگہ ہونے لگیں گے یہ جگہ ہو رہا ہے پرور عالم کی طرف سے آواز آئی ہو چوری اگر بال اگر ایک بال بھی کاٹا ہر بار اگر بال کاٹا جہنم میں چلنا پڑے گا چھری چلا رہے ہیں چلتی ہے کاٹتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا با زور سے چلاؤ میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے میرے آنکھوں کو خون لگا نہیں میں انتظار کر رہا ہوں میں اسماعیل علیہ السلام تیری تانائی پر قربان ہو جاؤں فرمایا با ذرا خیر ہو شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہلا منظور نہیں مجھے سیدھا لٹاؤ آپ اپنی پتی کھول دو شاید مالی کی کائنات کو یوں نہیں پورا باپ بیٹے کی نظر بھی ملے سوری بھی چلے بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے بیٹا باپ کے ہاتھ پہ گلے پر چلتا ہوا دیکھے چھری بھی چلے نظر بھی ملے محبت بھی نچلے ارمان بھی نکلے شادی منظور ہو اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے سکتی اتار دی آنکھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی شاید اللہ سے یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کی جان دے دے نہیں ہے کیسے کیسے امر الہی جو نہیں خدا نے جو منع کر دیا وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں سانس بھی آپ اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں اس بارے خلاف پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی ابا دل سے مارو میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر ببو وقت کا سارا وزن ڈال دو چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو اس طرح سے جدا ہو جاؤں گا جو اللہ پاک نے چوری کو حکم دیا ہوا خبردار اگر ایک رنگ کا کیا معلوم ہے چوری کی شامت آ گئی اوپر بھی ندی نیچے بھی ندی کہاں جائے کس طرح سے کرے اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے ادھر اللہ نے حکم دے رکھا ہے او چوری اگر ایک رونگ کا بھی کاٹ دیا اسے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل غفی اللہ ہے جس کی نسل میں سے آمنا کے بسیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا چاہتا ہوں چھری بڑی مجبور ہے نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے کھویا کا راستہ لکڑی کے گتے میں ملا اس میں تو اتر گئی لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل اسلام کروں کا نکالا تھا پریشان ہے ہوا کیا لیکن دیر میں دیکھتے کیا چاہے آسمان کی طرف سے گندا آ کے پڑا اور آئی یہ جنت کا رہنے والا گندا اس کی قربانی دو آتی ہے گنا ائی ابرا سب کر رویا اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا نی می ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں یہ تم آیا ہے اس کی قربانی دو اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر لے جائے دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ آگرہ کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ بہت بڑا انسان تھا اللہ میرا کرواتے ہو میرے خلیل تو انسان میں ہے واضح لوگ کیا دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انجام ہوگا اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو تو بھائی یہ یوں پوری ساری چلے گی جی میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو تو یہ جائے گا گے میرا لکم جگر میرے پاس رہے گا یوں ہی دکھاوا ہے پھر یہ انچارج کیا ہوا پھر یہ رضا خدا بندی کیا ہوئی یہ تو ڈرانا بن گیا مزہ تو تب ہے آگیا کو پتہ نہ ہو اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ ہو ہونے والا کیا ہے اور بعد میں اطلاع ملی فرمایا میرے خلیل دل میں میرے ان دندوں میں سے ہے جن کو میں بڑی بہترین جگہ دینے والا ہوں تو فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا وہ قربانی بکرے کی دیں گے گنڈے کی دیں گے گائے کی دیں گے اونٹ کی دیں گے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو سواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم دس دستہ اور بیٹا جمع کرنے پر عطا فرما رہے ہیں اگر تو اسماعیل کی قربانی کے سبقے میں جزا اتنی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا جو میں آج اتنا دے رہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر قریب میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی جدا کیا کرتے تھے اور پھر کئی عورتوں کو لے کر تشریف لاتے فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں ایسا نبی عطا ہوا ایسا ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا آکا دا ہو پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو جو ہمارے من کو بھاتا ہو اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے کے اوپر چھوڑ دیا جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا لنگڑا نہ ہو کانوں کے بچا نہ ہو بے سنگا نہ ہو کمزور ہو کتنا نہ ہو خوبصورت حسین جانور ہو آتو ہو علماء کرام اس لکھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کنسرات سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا کلمہ سے تیز ہوگی جان سے باریک ہوگی ان کے اوپر گچھی ہوئی ہوگی اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا اس وقت کو جانے والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدل کو جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے بہت بڑا اگر بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسین آپ کو ملی ہے عید والے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر تین دن تک دنیا قربانی کرنا چاہیے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی مدد کرنا آئے تو گردر نہ کرے یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے پریشان ہے اپنا تکلیف کا زمانہ ہے اس لیے اللہ عالم ملک ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے کٹائی کم ہو جائیں گے اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا آپ یقین کریں ہزار روپئے سے کم نہ کٹائی مانگتا کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے یا مجھے چھپا کر لے کے جانور کو کر لے شکر تین دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی ورنہ بابا توبہ میری توبہ میری تو اللہ عالم الگ جانتا ہے فرما اس مشکل سے بچنے کے لیے تین دن قربانی کے صحیح ہیں پہلے دن کرو دوسرے دن کرو تیسرے دن کرو اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو تیرا پالا ہوا جانور تیرے من کو بھایا ہوا جانور تم جدا ہوگا ادھر خون بہے گا فرمایا اور میرے بندے میں تیرا دوست کھانے نہیں آتا میں تیرا کمرہ لینے نہیں آتا میں تیرے دوست کا بھوکا نہیں بڑا ملکم فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین ٹکرا گرتا ہے اللہ میں قبول کر لیتا ہوں میں تو تیرے دل کا تکوا دیکھتا ہوں نکل کیا رہا ہے اب یہ تو کوئی تکوا نا آرام سے پیسے جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا اکثر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں میرا گرا ہے جو تقریباً بھیج دینا اس مرتبہ پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے ان نے کہا ضرور بھیجیں گے میرے مقدمے کا خیال رکھنا جہاں وہ ہو جائے گا تم بکرے کو لاؤ یہ قربانی ہو رہی ہے جمعے کا پیسہ رشوت کا پیسہ ملاوت کا پیسہ اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے ایک لاکھ قربانی کرو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انجام دو ہر اس آدمی پہ قربانی فرض واجب ہے جو چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال اس کی یہ ہے قربانی کا تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے تین حصے کریں ایک اپنے لیے ایک عزیز و اقربا رشتے داروں کے لیے ایک اور مسکین کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں کئی مرتبہ راستے میں ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اللہ ہم تمہارے گھر چلے تھے ہم تمہارے گھر چلے ہیں کون جائے جو دیوا جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے کو پلیٹ آئے اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے آپ جب تک اس کو بھی صحیح مطلب جہاں پھر گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی آل کس کے بارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے وہ کرنے والے نے کہہ دیا شیخ جی اب دینی ہے جا کے آ کے اور کھانا کھائیں گے اب افاڑوں پہ کلو پیسے دے دیا اور وہ کی پتا میری تو کی دکان ہے کھلا تھا پتا ہو افاروں بھی پندرہ روپیے وہ جی کیڑا لے کے جا رہے کپڑے چاہیے بھلے پائے ہوئے ان کے نا کھٹی تو پندرہ میں لے گیا پینسٹھ کی چیز سے پندرہ میں جو میں نے سر سے تڑالی کی سروس اگر کی تو قربانی کا ناس کر دیا مستحق تک پہنچاؤ اپنے محلے میں غریب کو دو خود بیٹی آؤ دیوا کو دو اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے باتے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے مسئلے سمجھا تھا شریعت کے مثلاً سو روپئے میں تم نے سال بیچی تو جو سو روپیہ اس سال کے بدلے میں ملا وہ دس سستے تھے آپ کو کھلنے کی ضرورت پڑی سو کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا جائے ہمارا تمہیں جو بدلے میں ملے بڑا پرہیز ہے جس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا ہمیں پتا چلا ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے اب کہا چلو بھائی دیا وارث بے غریب کہاں کا ہے وہ فوق ہو گیا مر گیا کفن ڈال دے اللہ کے نے فرمایا ہر ایسی جائز نہیں دہلی کی کھان کے پیسوں سے مسافر سے کفن نہیں ڈالا جا سکتا مسجد میں بھی خرچ کیے جا سکتے تنخواہ سمجھ کر ایمان کو نہیں دیے جا سکتے سید کو دینا چاہیے تمہیں قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا چاہیے آپ ایسے مار کے سید کھانے تو کوئی نہیں رکھے یہ غریب طالب علموں کا حق ہے مساکین کا حق ہے بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح شہیدانوں میں مستحق ہے اور آخری بات کہہ دوں جس کا دل چاہے جس کا مجھ پر اعتماد ہو جس کا مجھ پر سو تیس کا بھی یقین ہو ہمارا بھی آج پرانی کریم کا مدرسہ ہے جو استاد پڑھاتے سے آتے ہیں الحمد للہ بچے بھی ہیں وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اس طرح کر دے ہم منگوا لیں گے یہ تم تمہارا بندہ بالکل نہ دے جس کے دل میں یہ بات ہو کہ کاری حمیف نے کھانے کے ڈھنگ بناؤ ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے بالکل نہیں چاہیے میرا مدرسہ الحمد للہ کسی کا محتاج نہیں کبھی میں کئی سمجھے مانگنے نہیں گیا اور دیکھ لو بن رہا ہے پڑھ رہا ہے ان شاء اللہ اتنا میں زندہ ہوں یہ بنتا رہے گا پڑھتا رہے گا اس لیے جس کا دن چاہے وہ یہاں پہنچا دے اور ادارے ہیں ہے وہاں دے میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا اور و تشریف بڑا واجب مسئلہ ہے عورتیں بھی بھول جاتی ہیں مرد بھی بھول جاتے ہیں گھروں میں جا کر کے بتانا دیکھو سال بھر میں تقدیر آئی ہے جس کی تقبیر اسی سال میں نو تاریخ خسارا ہو گیا نا نئی تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد حرضوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اکبر اللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی ہے اور نے آہستہ سے پڑھنی ہے یاد کراؤ گھر والیوں کو تمہاری یہ منشا تو نہیں ہم جنت میں چلے جائے اور یہ جس غریب ہے گردن بچے تیرے بنے یہ جہنم کہیں گل بنے اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو واجب ہے اگر نہیں پڑھا تو اور مرد کو ہوں گے ہر فرض نماز کے بعد نویں تاریخ کی صدر سے لے کر تیرہویں تاریخ کی آخر تک ہر فرد نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد نے زور سے پڑھنی عورت نے آہستہ پڑھنی تقدیر آہستہ چاہے تو چڑھ کر ہاں ہاں تقریر اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آئی والے تیری آواز نہ کوئی سننے پائے جو پکڑنے کے لیے بے شک چوک بازار میں کا کافی گرے اللہ کی ہے تری زبان ہو میرا نام ہو آئی لے کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کا کتنا احساس ہے میری بیگم کی آبرو کو اللہ کا کتنی بتا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ ہے تو یہ تصویرات تشریف ہے یہ قربانی ہے اپنی طرف سے کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو جس کی طرف سے چارو کرو اللہ پاک ہم سب کامل کی توفیق کتا فرمائے انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز نو بجے سوا نو بجے کھڑی ہو جائے گی آٹھ بجے بیان شروع ہو جائے گا جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ آٹھ جو پہنچ جائے تاکہ نماز پہ رہ نہ جائے آخری بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے انتظام کسٹم کی طرف میں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا حضرت مولانا مسلم محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا کھیل گیا کتنی مرتبہ مقدمے میں پھنسا کتنی مرتبہ انکوائری ہوئی میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو نو مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی اس کے پہننے کا چوٹا نہ بدلا اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے اس کا مزاج نہ بدلا اس کے آلات نہ بدلے وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا اور کس سفر میں اللہ اللہ ابھی ساتھ میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر فرشتہ طواف کرتا ہے فرشتہ تلبیہ کرتا ہے لبئی اللہ اللہ فرشتہ کرتا ہے پھر مدینے میں جاتا ہے پھر وہ فرشتہ ملا جاتا ہے پھر وہ فرشتہ ہاتھ جاتا ہے پھر وہ فرشتہ نکلتا جاتا ہے پھر وہ فرشتہ کنٹین مارتا ہے پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے جو کام حاضی کے ذمے تھے فرمایا اور فرشتے ان کا میرا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے لب گئی بند میں لب گئی کہتا ہوا گھر سے نکلا میرے حاضری کے لیے موت تو نے دی اس کا تو پروگرام نہ تھا اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی طرف سے فرشتہ حج کیا کرے سارے ایسے آدمی کہاں پیدا ہو یہ اندھیر ہی اندھیر ہے